سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا آپ کھڑے ہوئے اور کپڑا گھسیٹتے ہوئے جلدی جلدی مسجد پہنچے اور لوگ بھی لگاتار جمع ہونا شروع ہو گئے پھر آپ نے دو رکت نماز پڑھائی اور سورج کا گرہن ختم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں وہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یہ کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے اس دن دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے بس جب تم ان میں اس قسم کی چیز دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو حتیٰ کہ وہ چیز ختم ہو جائے جس میں تم مبتلا ہو حدیث نمبر انتیس سو ایک مسند احمد